ڈیتھ کیا ہے دیکھیں اگر آپ ڈکشنری کنسلٹ کریں تو ڈکشنری یہ بتائے گی کہ death is permanent end of life مگر میں سوچتا ہوں کہ ڈکشنری کے یہ ڈیفینیشن بہت ہی انکمپلیٹ ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ سیل اس کے اندر ہوتے ہیں living cell more than trillion اور یہ سیل ٹوٹتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں بچپن میں اور جوانی میں اور بڑھاپے میں فرق ہوتا ہے لیکن بڑا ٹوٹنا باقی رہتا ہے ریپلیسمنٹ باقی رہتا ہے تو اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک اوسط اس کا ایوریج یہ ہے کہ دس سال میں آدمی کا پورا باڈی بدل جاتا ہے دس سال میں وہ باڈی نہیں ہوتا جو پہلے تھا ایک نیا باڈی ہوتا ہے لیکن فرائڈ نے اس کو ریسرچ کیا اس پر سگون فرائڈ نے تو اس نے کہا کہ جو میموری ہے وہ کہاں ہے اگر میموری سیل پر ہے تو سیل تو ختم ہو گیا باڈی پر ہے تو باڈی پر ختم ہو گیا کیونکہ جو میموری آدمی کی آج سے دس سال بیس سال پچاس سال پہلے تھی وہ ویسے انٹیکٹ ہوتی ہے تو وہ کہاں ہے وہ کہاں ریسٹ کر رہی ہے اگر آپ کہیں کہ فزیکل سیٹ اس کی کوئی ہے تو فزیکل سیٹ تو ختم ہو گئی اس طرح سے یہ پروف ہوا ہے سائیکالوجی میں کہ جو ہماری ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ ہماری فزیکل باڈی سے الگ کوئی چیز ہے وہ کہیں اور رس کر رہی ہے اسی کو ایک فلاسفر نے ان شبدوں میں کہا کہ personality is changelessness in change ایک بدلتی ہوئی باڈی کے اندر نہ بدلتی ہوئی ایک سول ہے ہر انسان کے ساتھ تو یہ جو آج کے جو ریسرچرز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میرا جو میری پرسنالٹی یہ باڈی نہیں ہے اس باڈی کے سوا بھی کوئی چیز ہے یہ باڈی تو وہیکل ہے یہ ویکل روز بدلتا رہتا ہے یہ ویکل بدلتا ہے فرض کیا کہ میری عمر اسی سال ہے اسی سال میں میری جو پرسنالٹی ہے اس نے آٹھ بار بدلا اس ویکل کو تو مرنے کے بعد نوی بات اگر بدلے تو اس میں تجرب کی کیا بات ہے اس میں انوکھی بات کون سی ہے میں سمجھتا ہوں کوئی انوکھی بات نہیں ہے